بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر تین سو تینتیس تیس تین تینتیس آرہ نمبر بارہ سورہ یوسف رکو نمبر پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداخل ما اس کی اضافہ صدق الله سرف اس سے پہلے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ کی بیوی نے دعوت کا استعمال کیا اور ان تمام بیگمات کو ان تمام بیگمات کو دعوت میں جمع کیا جن کی طرف سے اعتراضات ہو رہے تھے اور بنیادی اعتراض ان کا یہ تھا کہ اونچے گھرانے کی خاتون ہوتے ہوئے اور غلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی اعتراض محبت سے نہیں اعتراض یہ کہ اونچی سوسائٹی کی عورت اور وہ غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی اعتراض اس بات سے تو عزیز اس کی بیوی نے دعوت پہ اہتمام کیا اور ان کو چھری دی کہ پھل سامنے پڑے تھے ان پھلوں کو کاٹو تو انہوں نے پھل اپنے ہاتھ میں لیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایسی بے خود ہوئی کہ پھل کاٹنے کی وجہ انگلیاں کاٹ لیتی اور حضرت یوسف علیہ نے بھی علیہ السلام کی بے نیازی کہ حضرت ان خواتین کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں تھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ بشر نہیں بلکہ معزز فرشتہ ہے اب اس نے کہا کہ دیکھو کہ تم نے ایک لمحہ دیکھا تم اپنے جذبات کے سکتے اور میں تو اس کو چوبیس گھنٹے دیکھتی ہوں تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اب انہوں نے اس درد کو سمجھا اور یوسف علیہ السلام کو سمجھانے لگی کہ تمہاری مالکہ جو کہتی ہے اس کی بات مانی اور مالکہ نے یہ کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو جیل کھانے بھجوا دوں گی تو حضرت یوسف السلام نے دعا کی کہ اللہ کہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے خدا کے مقابلے اب یہ سفر تین سو تینتیس کا میں نمبر پانچ ہے میں نے یہ بات گزارش کی تھی کہ یہ اللہ کا نظام ہے ایک ہے اللہ کا نظام رحمت ایک ہے اللہ کی صفت سمادیت اللہ کی صفت سمادیت یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں تمام مخلوقات اللہ کی عبادت میں لگ جائیں ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں اللہ کی شان میں معمولی اضافہ بھی ہے اور ساری کی ساری مخلوق اگر اللہ کی لافرمانی کرنے لگے ایک بھی اللہ کی فرما برداری کرنے والا نہ ہو تو اللہ کی شان میں معمولی کمی ہوگی تو اللہ بے نیاز ہے اور باقی سب اللہ کے محتاج اور سمجھ اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور کوئی اس کی محتاجی سے باہر نہ ہو ایک ہے اللہ کا نظام رحمت نظام رحمت یہ ہے کہ بادل اٹھتے ہیں کہیں سے برستے ہیں کہیں حضرت یوسف علیہ نبی جناسات السلام کے ذریعے سے اللہ نے جیل میں جو شرک کے اندھیرے تھے ان کو کے جالوں میں بدلنا ذریعہ بنا کہ یوسف علیہ سات السلام جیل میں تشریف لے گئے خدار جب جیل میں گئے تو جیل میں دو نوجوان پیش ہوئے ان میں سے ایک بادشاہ کا پانی کا نازم تھا ایک بادشاہ کی روٹی کا نازم تھا ایک نان بائی تھا کہ جس کے دن میں روٹی تھی ایک اور تھا جس کے دن میں پانی تھا ان کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کی گئی یا سازش کی بنی کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی بادشاہ نے بادشاہ عالم تھا فوری حکم نہیں دیا ان کے قتل کا ان کو جیل بھجوا دیا تاکہ تحقیق اور تفتیش ہو جائے اور اس کی روشنی میں پھر فیصلہ کیا یہ ادھر جیل میں تھے حضرت یوسف نبیین نبی عالت کے حسن اخلاق سے جیلر بھی متاثر اور قیدی بھی متاثر تھے تو ایک چیزاں بنی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام سے محبت تو یہ جو داخل ہوئے جیل کے اندر دو جوان انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے خواب دیکھا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ انتہائی جانتدار اور انتہائی خیر خواہ ہیں اور خواب کا اصول یہ ہے کہ خواب اس کے سامنے بیان کیا جائے جو صاحب علم ہو جو دیانتدار دار ہو اور خیر خواہ ہو کہا کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں لبیب اور حبیب ہو لبیب نہایت عقل مند حبیب نہایت محبت والا خیر خواہ تو اس کے سامنے خواب بیان کیا جائے اور اس کے خواب کی تعبیر نہیں ہے تو غاز کے اثر ہم آپ کو خواب کی تعبیر کا ایک سمجھتے تو آپ کے سامنے ہم اپنا خواب پیش کر رہے ہیں تو آپ ہمیں خواب کی تعبیر بچ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں شراب کے لیے دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں سفر نمبر تین سو چونتیس حضرت یوسف علیہ نبی جی نارے سات نے ان دونوں کا خواب سنا اور خواب سننے کے بعد حضرت نے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو دین کی دعوت دی جائے ان کا عقیدہ درست کیا جائے اس بات کو بھی امکان تھا کہ حضرت خاص کی تعبیر فرماتے اور تعبیر اسی کے مطابق ظاہر ہوتی تو یہ لوگ یوسف علیہ السلام جی کو عالم الغیب سمجھنا شروع کر دیتے اور انہیں کو ہی لائق عبادت سمجھنا شروع کر دیتے اس لیے پہلے حضرت نے وضاحت پڑھنا دی تاکہ غلط فہمی پیدا نہ اور دوسری بات یہ ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ان کو اس وقت میری طلب ہے اور طلب کی وجہ سے میری بات توجہ سے سنیں گے تو کیوں نہ میں یہاں فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی خیر خواہی کروں حقیقی خیر خواہی تو آخرت کی خیر خواہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کی تصویر پڑھوائی خاص کی تعبیر کو میں تمہیں بتلاؤں گا کب تک بتلاؤں گا کہ جب یہ جیل کا کھانا آتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خاص کی تعبیر بتلا لیکن اس سے پہلے تم میری بات سن لو تم نے مجھ سے جو خواب کی تعبیر پوچھی ہے اور میرے بارے میں یہ گمان کیا ہے کہ میں عالم ہوں تو یہ علم میرا ذاتی علم نہیں بلکہ اللہ کا ادا کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہوں اور عقیدے کے لحاظ سے میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ہوں یہ جملہ پھر بات کر رہا ہوں کہ عقیدے کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ہوں ملت آبائی میں نے اپنے باپ دادا کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل تحسین انداز میں پیش کرا کہا کہ میں شرک سے بیزار ہوں تو عید کو میں نے اختیار کیا ہے اور میں نے اتباع کیے ہیں اپنے باپ دادا کے طریقے کی یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ دور حاضر کا حل ہو رہا ہے وہ حضرات جو تقریب کے مخالف ہیں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ صورت الباقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس کی جو اللہ نے راضی کیا جیسے نہیں ہم تو اتباع کریں گے اپنے باپ دادا یہ طریقہ ہے مشرقین کا تو یہ مقلدین جو حنفی ہیں یہ مشرق ہیں جو باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں اور یہاں کی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ طریقہ کہ باپ دادے کی اتباع یہ صرف مشرقین کا نہیں بلکہ یہ طریقہ ان لوگوں کا بھی ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور تو ملت آبائی کہ میں اپنے باپ دادا کے طریقے کی اتباع کرتا ہوں تو یہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے وہاں گرفت فرمائی جہاں گرفت نہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ باپ دادا کی اتباع یہ قابل گرفت نہیں لیکن باپ دادا کی اتباع قابل دیکھتے ہیں تو کب اولوں کا نا ابام لا سب اولو کا نہ ابام لا فرمایا کے باپ دادا دین کا علم نہیں رکھتے باپ دادا دین کا فہم نہیں رکھتے باپ دادا ہدایت پڑھ لیں ایسے باپ دادا کی اتباع کرنا یہ گمراہی ہے اور وہ باپ دادا جو ہدایت پر ہوں ان کی اتباع کو چھوڑنا گمراہی ہے ہم جو احناف اتباع کر رہے ہیں اپنے احناف اکابر کی تو کیا وہ دین کا علم نہیں رکھتے کیا وہ دین کا فہم نہیں رکھتے کیا وہ گمراہی پر ہیں وہ ہدایت پر ہیں دین کا علم رکھتے ہیں دین کا فہم رکھتے ہیں تو علم دین کا فہم اور ہدایت رکھنے والوں کی اتباع کو چھوڑنا گمراہی ہے تو معلوم ہے کہ تکلیف گمراہی نہیں تکلیف کا چھوڑنا گمراہی تو اس کے بعد معلوم ہوئی کہ آبا و اعزاز کی اتباع اگر آبا و اعزاز ہدایت پر ہوں تو ان کی اتباع کو اختیار کرنا قابل تحسین ہے اور ان کی اتباع کو چھوڑنا یہ گمراہی اس کے بعد حضرت نے دوسرا احتام مسلمان دیکھو کہ اے میرے دل کے ساتھیوں ہر شعبے کا علیحدہ علیحدہ حاجت روا مشکل کشا ماننا یہ بہتر ہے یا ایک اللہ کو ماننا کہ جو اکیلا بھی ہے اور سب سے غالب ہے یہ بہتر ہے کہ دس بدل کی ٹھوکریں کھائی جائیں اولاد چاہیے فلان جگہ بارش چاہیے فلان کے آگے سر جگائیں دولت چاہیے یہ لکشمی دیوی اور فلاں مسالہ ہے یہ فلاں دیوتا اور مصیبت کی گھڑی ہے تو یہ کالی ماتا اب یہ متفر جو معبود بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہے یا اکیلا اللہ بہتر ہے یا جو پہاڑ سب کے والی ہے یہ جو تم نے حاجت روا مشکل کشار اور علیحدہ علیحدہ شعبوں کے سربراہ بنا رکھے ہیں کیا یہ اللہ نے بتر یہ تمہاری اپنی سوچ ہے یا تمہارے بڑوں کی سوچ ہے اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو حقیقی اور پختہ دین انسانی زندگی کا نظام تو یہی ہے اور اس کے بعد کہا کہ اب تم نے خواب کی تعبیر جب ان لوگوں نے توحید کو قبول کر لیا اللہ نے ان کے لیے ہدایت کی صورت پیدا فرما دی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے جیل میں یہ توحید کی روشنی پھیل گئی ان کے ایمان کا ذریعہ بن گئے اب حضرت نے خاص کی تعبیر بیان فرمائی سوا تین سو تینتیس پر اس رگو کے آخر میں فرمایا کہ جس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے مالک کے لیے شراب نچوڑ رہا ہے وہ تو نجات پائے گا اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پہ روٹی ہے اور پرندے لوچ رہے ہیں اس کو سزائے موت دی جائے گی اس کو سولی دی جائے کہ یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر فرمائی تھی اسی کے مطابق ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے جس کے بارے میں یہ توقع تھی کہ رہائی پائے گا اس سے فرمایا کہ اپنے مالک سے اس بات کا ذکر کرنا تو فرمایا کہ شیطان نے اس لیے بھلوا دیا اور اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کئی سال یعنی تقریباً سات جیل میں رہے غذا چینی غذا جو ہے وہ تین سے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ہمارا یقین کہنا ہے کہ یہاں اس سے مراد سات ہے تو یہ سات سال جیل میں رہے یہاں ایک الگ فہمی تھوڑی سی باتیں کر ہمارے حضرات نے یہ بات لکھی کہ حضرت یوسف علیہ نبی جی نے علی سات وسلام نے اس سے یہ کہا تھا جس کے بارے میں یہی تم بادشاہ سے یہ بات کہنا کہ ایک بے گنا پڑا ہوا ہے تاکہ اس کی وجہ سے میرا جیل سے نکلنا ہو لیکن یہ یوسف علیہ السلام کی عظمت اور یہ کیا کو سباب بتا رہا ہے کہ حضرت نے یہ بات نہیں فرمائی حضرت نے یہ بات فرمائی کہ جو توحید کی دعوت میں نے تمہیں دی ہے اور توحید کی دولت سے جو تم مالا مال ہوئے ہو اس توحید کا ذکر اپنی بادشاہ سے دکھا کہ اگر اس کو ہدایت نصیب ہو گئی اس کی وجہ سے پھر پورے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو گئی حضرت نے یہ بات فرمائی لیکن شیطان نے کیونکہ اس کے خلاف کی یہ بات تو شیطان نے یہ بات بھلوا دی موقع ہی نہیں آنے دیا کہ وہ اپنے مالک سے ذکر کرتا اور ایسا بارہا ہوتا ہے کہ ابھی رابطہ کرتا ہوں ابھی رابطہ کئی دفعہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کسی سے رابطہ کرنا ہوتے ہیں تو ابھی رابطہ کرتے ہیں ابھی ابھی کرتے کرتے وقت گزر جاتے ہیں تو شیطان نے بھی ایسے روس کو ٹال دیا کہ دیکھیں اب موقع ملتا ہے تو بات کرتا ہوں موقع ملتا ہے تو بات کرتا ہوں نتیجہ یہ ہوا کہ سال ہر سال گزر گئے اور پھر یہ کہ جو آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو ایسی باتیں یاد رہتی ہیں جب مصیبت سے نکلا تو ساری باتیں اب کیونکہ وہ بحال ہو گیا جب بحال ہو گیا ایش و عشرت کی کیفیت ہو گئی اب جیل کی صحبتیں اس کو کہاں جاتے ہیں اور یہ باتیں اس کو کہاں جاتے ہیں اللہ کا ایک نظام اگر یہ شخص وہاں ذکر کرتا اور بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیت کو اس کے ذریعے سے پہچان تھا تو یہ پہچاننا سننے کے بعد تھا اللہ نے ایسی صورت پیدا فرما دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت پوری طرح سے صفحہ تین سو پینتیس سے رقو نمبر چھ وقال الملک انی اللہ باقرا کی خواب دیکھا خواب یہ اس نے دیکھا کہ سات دبلی پتلی گائے ہیں سات موٹی تازی گائے دبلی پتلی جب سات گئے ہیں یہ چمٹ گئی موٹی تازی گاؤں کو اور انہوں نے موٹی تازی گاہیں جتنی تھی ان کو کھا لیا لیکن نہیں ویسی کی ویسی لاہور اور سات کوشے ہیں یہ سرسد اور شاداب ہیں سات کوشے خشک ہیں خوش جو ہیں یہ چمٹ گئے سرسد اور شاداب خوشوں سے اور ان کو بھی سکھا دیا اب بادشاہ نے خواب دیکھا صبح اس میں دربار میں اپنے اہل دربار سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو مجھے اس کی خواب کی تعبیر بتلاؤ انہوں نے دو باتیں بیان کی انہوں نے کہا کہ جو یہ تو بکھرے ہوئے خیالات ہیں جو خواب میں آتے ہیں یہ منتشر خیالات ہیں اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں اور اگر کوئی حقیقت ہے بھی دوسری بات پہلی بات یہ دوسری بات اگر حقیقت ہے بھی تو ہم اگر حقیقت ہے بھی تو ہم خواب کی تعبیر کے تو عالم ہیں ہمارا یہ شعبہ تو ہے تو جب ہمارا یہ شعبہ نہیں تو ہم خاص کی تعبیر آپ کو کیسے بتائیں وہ جو خاتم کھڑا ہوا تھا بادشاہ کا ساتھی اس کا اس کو یاد آیا کہ خواب کی تعبیر تو علیہ السلام بتائیں گے حضرات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو خواب کی تعبیر میں بتا دوں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت ہے جانے کی اور میں تعبیر سے پڑا بادشاہ نے اجازت دی تو یہ جیل میں پہنچا اور وہاں جا کے کہا یوسف ایوہ صدیق صدیق صداقتوں میں سچائیوں میں ڈھلے ہوئے کہ تیری بات پہلے بھی سچ ہوئی لہٰذا اس خواب کی ہمیں تو تعبیر بتلا تاکہ جب میں جا کے لوگوں کا آگاہ کروں تو چھتیس کہ وہ اس خواب کی حقیقت کو بھی جان لیں اور تیری عصمت کو بھی پہچان لیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد تین باتیں بتلائی اس نے کیا پوچھی تھی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی یوسف علیہ السلام نے تبیر بتلائی اور یوسف علیہ السلام نے شیر فرمائی تین چیز تعبیر بتلائی تدبیر بتلائی اور تبشیر فرمائی تعبیر یہ بتلائی کہ تم کاشتکاری کرو گے معمول کے مطابق سات سال سات سال میں پیداوار صحیح ہوگی ان سات سالوں کے بعد مزید سات سال آئیں گے جو قحط کے ہوں گے اور ان سات سالوں میں جو قحط کے سال ہوں گے جو یہ سات سال کی گندم ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی یہ سات سال جو قحط کے ہیں یہ دبلی گائے اور یہ جو سات سال پیداوار کے ہیں یہ موٹی گائے اب یہ ہو گئی تدبیر تعبیر ہو گئی یہ ہو گئی تعبیر اب ہے تدبیر تجویز یہ ہے کہ جن سات سالوں میں پیداوار صحیح ہو وہ ساری پیداوار استعمال نہ کریں ہوشوں میں سے گندم نکالنا اتنی جتنی جتنی ضرورت ہو باقی کو ہوشوں ہی میں محفوظ کرتے چلے جانا اگر ہوشوں سے نکالو گے تو اس میں کیڑا لگے گا ہوشے ہی میں رہے گی تو کیڑے سے محفوظ رہے گی اس کو محفوظ رکھنا جتنی استعمال میں آئے کھانا باقی کو محفوظ رکھنا جب یہ سات سال گزر گئے گندم جو تم نے محفوظ کی ہے اس کو احتیاط سے استعمال کرنا لیکن کتنا کہ اتنی گندم پھر رکھ لینا جس کو آگے بیج کے طور پہ استعمال کرنا ہو اتنی محفوظ کر لینا ان سات سالوں کے بعد یہ ہو گئی تجویز اب ہے تبشیر خوشخبری ان سات سال جو سات سال ہیں ان کے سات سالوں کے بعد پھر جو ایک سال آئے گا اور جس میں بھرپور بارش ہوگی اور خوب پیداوار ہوگی اور پھل بھی اور یہ فصلیں بھی ہر لحاظ سے بھرپور اور شاداب کے کھیت میں ہوگی یہ تین باتیں حضرت نے بیان فرمائی اب یہ کہ یہ جو تبشیر فرمائی خوشخبری فرمائی یا تو وہی کے ذریعے سے یا یہ اندازہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رد آزمائش اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے تو پھر اس کی رحمت نہ دے یا اس رابطے کی وجہ سے انہوں نے بیان کھولا بہرحال یہ تین باتیں لے کر وہ خادم جب پہنچا بادشاہ کے دربار سے تو ملک صفحہ تین سو چھتیس پہ رکو نمبر چار بادشاہ نے جب یہ تین باتیں سنی اس نے کہا اتنا عظیم آدمی اور وہ جیل میں پڑا ہوا ہے جاؤ جلدی سے اس کو لے کر آؤ اب جب یہ قاصد وہاں پہنچا تو ظاہر ہے کہ یہ قاصد جب بھیجا گیا تھا تو اعزاز و اکرام کے ساتھ بھیجا گیا ہو یوسف علیہ السلام کا اعزاز و اکرام سے لانا تھا یوسف علیہ السلام نے اسے اس سے پہلے جب یہ تعبیر پوچھنے کے لیے گیا تو اس اسلام کو فرمانا چاہیے تھا کہ اب یاد آیا ہوں تم سات سال کے بعد کبھی پہ فرمایا اب جب یہاں کاشت پہنچا ہے حضرت بادشاہ کو بلا رہا ہے کہ احساس اسلام واپس جاؤ بادشاہ سے کہو کہ پہلے ان بیگمات کو بلائے اور ان سے حقیقت پوچھے کہ واقعی کی حقیقت اور اس کے بعد پھر مجھے باہر نکالے اب یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام کی وہ تو ہے عصمت کے کردار فضا کی عصمت کہ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تک کہا ہے لیکن یہ حضرت کی استفامت اس لیے کہ اگر حضرت بات تشریف لاتے اور اعزاز عطا فرمایا جاتا حضرت عطا کیا جاتا اعزاز تو یہ بات آ جاتی اقتدار کی بدولت انہوں نے اپنی پاپ دامنی باتیں کر دی جی، پہلے جیل میں ہوتے ہوئے پاپ دامنی باتیں ہو جائے تاکہ اس کے بعد یہ لوگ باہر نکلوں ہمارے شیخ حضرت امام یاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تدوین فرمائی ابو جعفر منصور نے حضرت کو چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا حضرت نے قبول نہیں فرمایا اور حضرت کے سامنے یہ بات تھی کہ اگر اس کو قبول کیا جائے اور ذہنی چیف جسٹس کی حیثیت سے جتنے بھی جج ہوں گے وہ محکمہ سعودی عرب سے موجودہ کشمیر تک تھی تو موجودہ سعودی عرب سے موجودہ کشمیر تک تو کون سی فقہ رائج ہوتی فقہ حنفی رائج ہوتی فقہ حنفی رائج ہوتی اگر اپنی خصوصیات سے رائج ہوتی لیکن خاص طور پہ یہی ہوتا ہے کہ امام سے رحمت اللہ علیہ کی کسی جسٹس سے اس کی وجہ سے اس کا نفاس ہوا ہے تو احتیاط کا تفاعل تو حضرت یوسف علیہ نبی جین علیہ اسلام بھی باہر سے شف نہیں لائے حضرت ہمارا کہ واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو پہلے تحقیق کرے اس کے بعد مجھ سے رابطہ اب بادشاہ نے بیگ مارچ کو جمع کیا جمع کر کے یہ بھی پوچھا کہ واقعہ بتاؤ کیا ہے سمجھ گیا کیا حقیقت کیا ہے کہا کہ مجھے اس حقیقت سے آگاہ کرو جب تم نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی سوال کیا تو انہوں نے کہا ہم نے علیہ یوسف علیہ السلام نے کو پھسلانے کی کوشش کی کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام نے کوئی عید نہیں دیکھا عزیز علیہ کی بیوی نے بھائی مجلس کے اندر کہا کہ حضرت یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام اسلام دامن میں نے ہی ان کو پھسلانے کی کوشش کی لیکن یہ بات میں بدلا لوں کہ وہ اسی طرح استقامت میں رہا اور میں گناہ سے محفوظ رہی حضرت یوسف علیہ نے جی علیہ السلام کو جب یہ اخلاق ہوں حضرت یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میرے مالک عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیال نہیں اب ایک حقیقت واقع ہو گئی پورے ملک کے اندر چورا ہو گیا دربار کے اندر بات ہوئی یوسر احسان کی پاک دامنی ظاہر ہوئی اب ظاہر ہے کہ یہاں احساس ہو سکتے ہیں کہ میں پاک دامن ہوں سفر نمبر تین سو سینتیس کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ میں اپنے نفس کی پاک دامنی بیان نہیں کرتا انسانی نفس تو نفس امارہ ہے امارہ کہتے ہیں کہ اپنے حکم پر خوب چلانے والا ہاں وہ شخص سے محفوظ رہتا ہے جس پہ اللہ کہ میں جو بچا ہوں اپنے کمال سے نہیں بچا بلکہ اللہ کو بتا رہتی رحمت سے بچا اس سے ایک بات جو انتہائی قابل توجہ ہے کہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتے ہیں معصوم ہیں صاحب عصمت ہیں گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے ارادی اور غیر ارادی گناہ کے امکان سے بھی پاک ہیں لیکن اس کے باوجود وہ فرما رہے ہیں کہ نبوت کی عصمت کے باوجود بھی میرا بچنا یہ اللہ کی آباد اور ہم جو معصوم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں شیطان اور نفس کی غلامی میں چل رہے ہیں تو ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی احمد دی تو اگر کسی گناہ سے بچے ہیں تو اس سے اللہ کی کتنی رحمت ہم پر ہے یہ انسان کے لیے قابل توجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ نے کہا کہ نہیں اب اس کو اعزاز کے ساتھ لے آؤ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا اور اس کی خدمات سے اور اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤں حضرت یوسف علیہ السلام اعزاز و اکرام سے لائے گئے اور نے لکھا کہ بہت بڑا جلوس تھا عزیز میں کی بیوی بھی اپنے محل کے اوپر سے کھڑی دیکھ رہی تھی اور اس نے وہاں کہا کہ اللہ کے تیرا حمد ہے الحمد للہ اللہ کی حمد ہے کہ جس نے غلاموں کو اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا اور جس نے گناہوں میں ڈوبنے کی وجہ سے غلام کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا کیا کل بادشاہ اس کے استقبال کے لیے خراب ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں تشریف لائے حضرت تشریف لانے کے بعد حضرت نے السلام علیکم کہا بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کلیمات تو یہاں نہیں ہے تو آپ نے جو کلیمات کہی ہیں یہ کہاں کی کہا کہ میرا تعلق خاندان نبوت سے اور پہلے ہی یوسف علیہ السلام نے جو پہلی ہی بات فرمائی وہ دعوت دین کی بات تھی اور بادشاہ کیونکہ متاثر تھا اور اس نے حضرت کی بات کو قبول کیا اور اس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اس بادشاہ کا نام بن نے لقب فرون ہے منصب کے لحاظ سے نام ایمان نے اب گفتگو ہوئی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر آپ کی زبان سے براہ راست سننا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر سننا چاہتے ہو یا خواب بھی سننا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ آپ خواب میں سنائیے ہمیں آپ نے خواب کا خلاصہ بیان کیا ہے تو یوسر علیہ السلام اس کو خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے خواب کی تفصیل بتلائی کہ تو نے کس طریقے سے دیکھا کہ تو دریا نیل کے کنارے پر ہے اور وہاں تم نے اس منظر کو دیکھا تو اس نے پوری تفصیل بیان کی جو اس نے خواب میں دیکھی اور اس کے بعد پھر خواب کی تعبیر اور تبدیل کی صورت حال بتلائی تو اس نے یوسرا علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس طریقے سے حکمت عملی کو اختیار کریں میرے پاس ہوئے میں نہیں اس پہ حضرت نے فرمایا کہ پھر مجھے یہ ذمہ داری تم دے دو اور فرمایا کہ ذمہ داری دے دو انی حفیظ عالی دو باتیں بیان کی اور یہ دو باتیں فرمائی کب جو اس نے کہا ان کا یوم رٹینا مکین العمین دو باتیں بادشاہ نے کہیں بادشاہ متاثر ہوا ایمان لائے ایمان لانے کے بعد جب گفتگو ہوئی گفتگو کے نتیجے میں بادشاہ نے دو بھاشا لیا کہ آپ ہمارے ہاں مکین اور امین ہیں مکین یعنی آپ کو مکمل اختیارات حاصل ہیں اور امین کیا آپ جانت دار اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے میں حفیظ اور علی تو اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ ذمہ داری کس کے سپورٹ کرنی چاہیے کہ حفیظ جو دیانتدار ہو حفاظت کرنے والا ہو اصلاح کرنے والا اڑانے والا اصلاح کرنے والا نہ ہو جو شعبے کو جانتا ہو اور تعمیرات کا ماہر لگا دیا جائے صحت کا فیکلٹی اور ڈاکٹر اور اس کو لے آیا جائے کسی ایسے شعبے میں جس کا اس کو پتہ نہیں اس کو قانون کا فیکلٹی بنا دیا جائے تھوڑے حالات ایسے ہوں گے جیسے آج کل دنیا میں ہو تو حمایت کے میں حفیظ العلیم ہوں تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ نبی جی نے علیہ السلام کو عزیز میسر بنایا اس افراد میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا بوڑھا تھا مار نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی نہ مانے تو اس میں حج کی بات کوئی اور اگر مان لے تو بھی حج کی بات کوئی کہ عزیز مصر کی بیوی سے بادشاہ وقت میں بن لجاط نے دوسرا السلام کا نکاح فرما دیا جب نکاح ہوا تو ہم نے دوسرا احلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ صورت حال بہتر ہے یا وہ صورت حال بہتر ہے سجرات میں تو پہلے بھی یاد کر چکی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اور غلاموں کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا تو حضرت یوسف علیہ جی نے بجین علیم نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا بادشاہ نے بھی اقتدار ان کے کیا خود جو ہے وہ گوشہ ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نام کے عزیزے میں وزیر خزانہ اور عمل اختیارات کے لحاظ سے پورے مصر کے بادشاہ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ نبی جین علیہ السلام سلام نے جو دعا فرمائی ہے کنویں کے اندر اس کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پر جبراہیل علیہ السلام کو بھیجا جو انسانی شکل میں شکر اور حضرت کی تسلی فرمائی تو حضرت نے جو دعا فرمائی تھی یا شاہد غیر غائب یا غالباً غیر مغلوب یا قریب غیردین خرج مخرج جائے ذات اکبر کہ تو موجود ہے غیر حاضر تو دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو قریب ہے دور نہیں اس لیے تم میری دعا کو سن رہا ہے تو غالب ہے مغلوب نہیں اس لیے تو اس آفت کی مصیبت کی کیفیت کو دور کرنے پر قابل ہے تو نے اپنی رحمت سے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نکالا فرمایا فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے سامنے یہی آپ کے بھائی مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کیا ہے گیا حضرت علیہ جی نے بجی ملک اسلام نے پہلے سات سال گندم کو جمع فرمایا کیا ضرورت کی گندم استعمال کی ضرورت کی جتنی تھی وہ چلتی رہی باقی کو حضرت محفوظ ہوئی اب وہ سات سال کہہ کے شروع ہو گئے جب قہد کے ساتھ ساتھ شروع ہوئے تو حضرت نے اس کے لیے یہ پالیسی جاری فرمائی کہ بیرون ملک فروخت کی اجازت نہیں وہ دے دے گی بیرون ملک جو گندم لینے والے ہوں گے وہ سرکاری شعبے سے لیں گے اور اس کے لیے ضابطہ مقرر کیا کہ جو باہر والے گندم لینے کے لیے آئیں گے ایک آدمی کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ کتنی گندم لے کر اور قیمت لے کر اور ملک کے اندر حضرت نے قیمت مقرر فرمائی کہ یہ ریٹ ہے اس سے اضافہ نہیں ہوتا اب ملک کے اندر والوں کو معقول قیمت پر گندم مل رہی تھی باقی نکال باہر بھیجی نہیں جا سکتی تھی اب باہر والے جو خریدتے وہ آپ کے شہری کے خزانے سے خریدتے یہ حضرت نے پالیسی جاری کروائی یہ قحط مصر سے نکل کر باہر بھی پھیلا کنان یروشلم مصر یعنی کنعان کنان یروشلم ملک شام فلسطین وغیرہ تک اس کے اثرات تھے حضرت علیہ نبی علیہ بھی السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کافی والوں سے کہ جو مصر کا حکمران ہے وہ انتہائی ہمدرد ہے باہر والوں کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے تو یہ قحط کی کیفیت ہے تم جاؤ اور جا کے گندم لے کر آؤ اب گیارہ بھائی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بن جامعین کو تو ساتھ نہیں بھیجا ان کو تو اپنے پاس رکھتے تھے چالیس سال کا سب بیت چکا ہے دس بھائیوں کو بھیجا کے جاؤ اور دل لے کر آؤ یہ یہ دس بھائی رکو نمبر نمبر آٹھ ہے تین سوتی اخواط اخوات یوسف بداخل ہوا ہی بارہ سو محمود یہ بھائی میٹر میں داخل اور اس کے بعد دربار میں آئے یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا لیکن فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے وہ تو اس کے ملک تھے ان کے نزدیک تو معلوم نہیں کہ دنیا میں رہا بھی ہوگا کہ نہیں رہا ہوگا اب حضرت کے پہچاننے کی وجہ تو یہ تھی کہ ایک بھائی یہ کہ یہ بھائی اپنی اصلی حالت میں تھے اس کی قرآنی لباس میں تھے اور سامنے تھے یوسف علیہ نبی جی نے آگے ساتھ کیونکہ شہید تاخت پر تشریف فرما تھی اور ہر آدمی آنکھ کھول کے دیکھ بھی نہیں سکتا تو آنکھیں ادب کی وجہ سے جھوٹی ہوئی اور پھر یہ وہاں گمان میں بھی بات نہیں آ سکتی کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ یہاں تاختے بھی ہو سکتا ہے اس لیے تصور ہی نہیں تھا تو اب انہوں نے احوال معلوم کیے تجاہل عارفانہ اس کو کہتے جانتے ہوئے پوچھ بھائی تم کون ہو کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو تمہارے والد کون ہیں کیا ہے کتنے بھائی تھے تو انہوں نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ہم ان کے بیٹے ہیں ان کے بارہ بیٹے تھے دس بیٹے ہمیں ایک بیٹا بچپن میں جنگل میں گیا اس کو بھیڑیا کھا گیا اب اس کو سن لیں اب پتہ چل گیا کہ انہوں نے باپ کے سامنے بہانا کیا کیا جو بات معلوم اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ باپ کے پاس ہے اور باپ اس سے محبت ہے اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتا تو حضرت یوسف علیہ السلاط وسلم نے اظہار کیے ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں یہ تاثر دیا کہ خاندانی نبوت کے افراد نے اس لیے واجب التعظیم ان کو ادب احترام سے مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خدمت کی اس کے بعد جب وہ چلنے لگے تو ان کا سامان خود اپنی نگرانی میں تیار کرایا تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہمارا جو بھائی نہیں آیا اس کی گندم بھی دے دیں تو اگر ہمارا کہ ہمارا ضابطہ ہے کہ جو آئے گا اس کی ہم دیتے ہیں ہاں تم نے جو کہ بھائی کا ذکر کیا ہے اب تمہارے لیے ایک شرط ہے کہ تم جب دوبارہ گندم لینے کے لیے آؤ گے تو اس بھائی کو ساتھ لے کر اگر بھائی کو ساتھ لے کر نہ آئے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اور اضافی گندم لینے کے لیے تم نے یہ بات کہی ہے تو پھر ہمارے پاس آنا ہی ہے اب یہ انہوں نے راستہ نکالا بھائی سے ملاقات کسی لوگوں کے اندر یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا والد اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ باپ کو قائل کریں تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کی جو قیمت ہے گندم کی وہ اسی کی بوری کو بتلے پڑے اس میں کیا حکمتیں تھیں ان میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضرت نے آسات سے اندازہ کیا کہ جس سے کہہ جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اگلی بار ان کے پاس رقم نہ ہو جس سے جا کے گندم خرید سکے اور جب یہ رقم نہیں ہوگی تو گندم خریدنے کے لیے نہیں آئیں گے تو یہ رابطہ باقی نہیں رہے گا تو حضرت نے اس وجہ سے ایک تو یہ کہ اس بات کو محبت کے تقاضے کے خلاف سمجھا کہ اپنے بھائیوں سے اپنے والد کی قیمت میں اللہ نے ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کی ضرورت ہو سکتی ہے اور یہ طریقے سے نہ آئے تو یہ رقم درجہ کے دوبارہ آنے کا راستہ بن سکے اب یہ گھر پہنچ گئے جب گھر گئے تو والد سے جا کے کہا کہ ابا جان ہمیں روک دیا گیا ہے کہ آئندہ اگر گندم لینی ہے تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس کے بارے میں میں تم پہ اعتماد کروں گا نا جیسے یوسف کے بارے میں اعتماد کیا تھا خبریں کے بہرحال جو تم بات کہہ رہے ہو ہے تو مجبوری کیونکہ گندم جو چاہیے تو حفاظت اللہ ہی اس کی کرے گا وہی رہنے والا ہے تو اس کے بعد انہوں نے سامان کھولنا شروع کیا بوریاں کھولنا شروع کی جب بوری بوریاں کھولی گندم نکالی تو رقم اس کے اندر تو میں دیکھا بھائی یہ بادشاہ ہم پہ کتنا تھا قیمت جو ہم نے اس کو ادا کی تھی ہمیں واپس اسے ہماری بوریوں میں ڈال دی تو لہٰذا آپ مہربانی فرما کے اب اسے ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ اس کی وجہ سے ایک اونٹ گندم جو ہے وہ اس میں ہمیں اضافی بوجھ ملے گا اور یہ آسانی سے ہم حاصل کریں گے اور گھاٹ کی ضرورت جو ہے یہ پوری ہوگی حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو گواہ بنا کر مجھ سے بات نہیں کرو گے کہ جہاں تک تم مجبور نہ کر دیے جاؤ گے کہ ایسی کیفیت ہو جائے جو غیر اختیاری ہو اس کی تو گرفت لیں لیکن یہ ہے کہ اپنے اختیار تک تم اس کو چھوڑ کے نہیں آؤ گے واپس لاؤ گے لہٰذا انہوں نے قسم کھائی سفر تین سو انتالیس پہ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے آج تو کر لیا لیکن میں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاٹ پاٹ سمجھتا اب حضرت نے جب یہ چلنے لگے دوبارہ گندم لینے کے لیے نصیحت ہماری کیا میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا متفرق دروازوں سے داخل ہونا پہلے شہروں میں دروازے اس طرح ہوتے تھے جیسے ہمارے ملتان کے پاک گیٹ ہے بور گیٹ ہے بور گیٹ ہے روحانی گیٹ ہے اسی طرح شہر کی گیٹ کثیر ہوتی تھی تمام شہر اس کے انداز بنے اور یہ دروازے ہوتے ہیں اب تو حرم گیٹ ہے دروازوں سے بھی دروازے پر محراب موجود ہے بور گیٹ ہے محراب موجود ہے دروازہ موجود نہیں لیکن یہاں بڑے بڑے اہم دروازے ہوتے تھے جن کو زنجیروں کے ساتھ کھولا جاتا اور اس کے ساتھ برجیاں ہوتی تھیں جہاں پہ پہرے دار بیٹھتے اور یہ صبح نماز کے وقت میں یہ دروازے کھلتے تھے اور پھر رات کو مغرب کے فوراً بعد یہ دروازے بند ہو جاتے تھے قبرستان شہر کے بعد ہوتے تھے اور جو قافلے وغیرہ آنے ہوتے تھے تو جن کو آتے تھے جو رات کے بعد پہنچتے تھے مغرب کے بعد وہ باہر ہی پڑو کرتے تھے صبح داخل ہوتے تھے یہ نظام تھا پوری دنیا کے اندر تو اسی طرح مصر میں داخل ہونے کے لیے بھی ایسے دروازے تھے تو حضرت نے بتایا کہ سارے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا مختلف دروازوں سے داخل ہونا کیوں اس لیے کہ تاکہ نظر بد سے تم محفوظ رہو نظر بد سے بچو اس سے معلوم ہوا کہ نظر بد یہ حق ہے اور خود نبی علیہ السلاط السلام نے بھی اس سے بچنے کے لیے ورزائش بھی بتلائے ہیں اور عمل بھی بتلائے ہیں تو باہر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلاط السلام کو جو ہم نے علم عطا فرمایا تھا انہوں نے اپنے علم کے مطابق اس تدبیر کو اختیار فرمایا اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے جب پہلے تو تھے دس بھائی دس بھائی ایک دروازے سے داخل ہوئے تو کچھ فرق نہیں پڑا تو اب اگر ایک کا اضافہ ہوا ہے نا دس سے گیارہ ہی ہوئے ہیں تو اگر یہ گیارہ جو ہے وہ داخل ہوگی تو اس میں نظر بس کا کیا فرق پڑے گا اگر نظر بس دس پہ نہیں پڑی تو گیارہویں پہ کیوں پڑے گی یہ خیال دماغ میں آتا ہے پہلے بھی جو دس بھائی داخل ہوئے تھے یہ نبی تھے جب اجنبی نے توجہ نہیں کی مہمان رہے تھے اور بادشاہ نے ان کا ادب احترام کیا تھا سب کی نظریں ان کی طرف اور یہ نبوت کے خاندان کے تعلق کی وجہ سے نمایاں تھے اب جب یہ داخل ہوں گے تو ان کے داخل ہونے کی وجہ سے سب کی توجہ ان کی طرف ہوگی اور یہ گیارہ جب سے داخل ہوں گے تو ان کو دیکھ کر تو نظر بد کی کیفیت پیدا ہو سکتی اس لیے حضرت نے ان کو نصیحت فرمائی اور جس سے بات معلوم ہوئی کہ نظر بد سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ساتھ فرمایا اللہ تبارک بتا نے کہ لاکھوں بر اسلم سے تدبیر اختیار کی لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو کے رہا لیکن تدبیر کا اختیار کرنا یہ ضروری ہے کہ اپنے علم کے مطابق سے بھی کی جائے نتیجہ اللہ کے سوچ ہے صفحہ میں تین سو انتالیس پہ رکو نمبر نو ہے علما داخل والا یوسف اب جب یہ گیارہ بڑی داخل ہوئے یوسف علیہ احساس وسلم نے ان کو ٹھہرایا ٹھہرا کے حضرت نے اب ملاقات کی جو صورت کی تعلیم فرمایا کہ ایسے ہے کہ یہ کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھا لیا جائے اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ دو دو مل کر کھائیں اب دو دو بھائی اکٹھے ہو گئے دل جان بھی اکیلے رہ گئے تو اگر اگر تم محسوس نہ کرو یہ بھائی تو تمہارا ہے یہ اکیلا ہے تو اس کو میں اپنے ساتھ بٹھا لوں یا میں کیا اس طرح انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا کھانے ایک بار فرمایا کہ ایک ایک کمرہ ہے رہنے کا اور دو دو بھائی ایک ایک کمرے میں ہو اب یہ دو دو بھائی ایک کمرے میں ہو گیا پھر بھی جان دینی جاتی میں آگے تم اجازت دو تو اس کو میں اپنے پاس ٹھہرا دوں آج ہمیں کیا اعتراض اب بن جامعی اور یوسف علیہ السلام جب تہا ہوئے گفتگو شروع حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا گھر کی آواز پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ اس طریقے سے چھوٹے ایک بھائی تھا میرا ہم بھی دو بھائی تھے اس کو یہ جنگل میں لے گئے اور والد کو آ کے بتایا اس کو بھیڑیا کھا گیا جو پورا واقعہ انہوں نے بتلایا اور میں اکیلا ہوں اور یہ مجھ سے انتہائی ناروا رویہ اختیار کرتے ہیں اور انتہائی گھٹیا شروع کرتے ان کے میرے ساتھ انداز ہے تو حضرت نے فرمایا کہ کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے اپنا بھائی بنا لوں اس سے کے خوشی کے بعد کیا ہو سکتی کہ بادشاہ وقت کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بھائی بنا لوں تو جامین حضرت نے یہ بھی پوچھا کہ تیرا نام بن جامین کیوں ہے کہ عبرانی زبان ہے ہماری اس میں بن جامین کہتے ہیں اس عورت کا بیٹا جو کھو گئی ہو مجھے جننے کے ساتھ ہی میری والدہ کا انتقال ہو اس وجہ سے میرا نام بنیامی رکھا گیا تو حضرت نے اسلام نے فرمایا کہ اگر تو پسند کرے تو میں تجھے اپنا بھائی بنا لوں نے کہا کہ بادشاہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو تم اپنا بھائی بنائے لیکن تم راہیل اور یاقوب کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا مجھے تو وہ بھائی چاہیے جو راہی اور یعقوب کا بیٹا یعقوب علیہ السلام کا والد کا نام ہے راہی والدہ یوسف علیہ السلام نے کوئی نہ جانچ لیا کہ بھائی کی محبت میں اس قدر یہ فرشتہ ہے کہ بادشاہ کی قوت بھی اس کو گوارا نہیں تب نے فرمایا خود کے کھڑا ہو جا گلے لگایا فرمایا کہ ہو میں تیرا حقیقی بھائی میں یوسف ہوں پھر حضرت نے واقعہ بیان فرمایا جب یہ بیان فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے جدا ہونے کو تیار نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا اب یوسف نے احسان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بھی اجازت نہیں رات کرنی تھی میں تجھے اپنے بات روکوں کو کیسے روکوں کس قانون کے تحت روکوں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں مان کہ میں نے یہاں رہنا ہے آپ اس کی کچھ رت نکالیں دوسرے احسان فرمایا کہ ایک سر ہو سکتی ہے کہ تیرے سامان میں کوئی چیز چھپا دوں کیونکہ ہمارے والد کی شریعت میں یہ ضابطہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز اٹھائی ہو تو ایک سال تک اس کو اس کی غلامی میں رہنا پڑے گا تو یہ صورت ہو سکتی ہے تجھے روک دیں گے اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی اس نے کہا بنیامین یامین نے کہا کہ بے شک یہ صورت آپ احتیاط کر لیں میں اس کے لیے بھی راضی ہوں لیکن میں ساتھ جانے کو تیار تھی تو اب یوسف علیہ رائے تصویر کو اختیار کیا تو اللہ کہ جب انہوں نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کیا تو کسی کو بتلائے بغیر کہ وہ ماپنے کا جو برتن تھا اور بادشاہ کے پانی پینے میں بھی استعمال ہوتا تھا یہ چاندی کا تھا خبر کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاندی کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں خفیہ طور پہ رکھا اب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا نقل تین سو چالیس جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا اب وہ جو خدام سے انہوں نے دیکھا وہ جو خدام سے انہوں نے دیکھا جو بادشاہ کا پیالہ نہیں یہ تو بہت بڑی بات آ گئی کہ ہماری ذمہ داری اور یہاں پیارا نہیں تو کہا کہ کون یہاں ابھی تھے یہاں تو وہ کنانی کافلہ تھا جو ابھی یہاں سے گیا ہے تو لہذا وہی لے کر گئے ہوں گے ان کے پیچھے چلو تو لہذا دستہ ان کے پیچھے چلا تعاقب کیا جو دستے کا امیر تھا بڑا تھا اس نے اعلان کیا کہ وہ قافلے والوں اور قافلے والوں رک جاؤ تم تو چور ہو اب یہ بات کہ تم تو چور ہو یہ بات تو خلاف حقیقت تھی اور یوسر اسلام اللہ کے نبی تھے اور ان کی طرف سے خلاف حقیقت بات ہو تو انتہائی غیر مناسب ہے تو یہ غیر مناسب اس لیے نہیں تھی کہ یہ نقم لفظ یقین یقیناً تم چور ہو یہ بات جو انہوں نے کہی تو یہ حقیقت اور مبنی تھی یوں کہ وہ چور ہی تو تھے کہ دوسرے اسلام کو اٹھا کر لے گئے اور ان کو جا کے کنویں میں ڈال دیا پھر جا کے بیچ ڈالا تو یہ توریا ہے اس کو ایہام اور توریا کہتے ہیں کہ جس میں بظاہر الفاظ سے سمجھنے والا سننے والا مفہوم اور لے رہا ہوتا ہے اور جو کہنے والا ہوتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اب یہاں دو صورتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہوں اگر ان کی طرف سے ہوں تو پھر اس کی وجہ میں نے گزارش کر دی کہ یہ تولیہ ہے یوسف علیہ السلام کا اپنا معاملہ اس سے متعلق ہے اور اگر یہ دستے کے امیر کی طرف سے ہیں تو یو علیہ السلام سے اس کا تعلق نہیں تو پھر سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تو یہ توریہ کیا ہے ایہام کیا ہے توریہ اور ایہام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے لیے ابو باغ صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضرت کے ساتھ تھے لیکن اہل مکہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام ابو بغت سید رضی اللہ کتنے راستے میں کچھ لوگ ملے کہ ابو بکر سید اللہ ہو کیونکہ تجارت فرماتے تھے تو ان کا آنا جانا تھا تو لوگ ان کو پہچانتے تو اعلان تھا کہ جو نبی علیہ السلام کی خبر لائے گا اس کو سو اونٹ انعام میں دیے جائیں گے کئی لوگ سو اونٹوں کے لالچ میں حضرت کو تلاش کرتے پھر رہے تھے تو راستے میں کوئی ملا تو ابو بکر سید اللہ ہو کو پہچانتا تھا نبی السلام کو نہیں پہچانتا اس نے ابو بکر پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ کون ہے تو حضرت کہ یہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے اب اس دور کے اندر یہ راستہ دکھانے والے اجرتی رہبر رکھے جاتے تھے تو وہ یہ سمجھا کہ یہ رہبر ہے جو راستہ دکھا رہا ہے اور ابو بکر جو ارادہ تھا یہ تھا کہ یہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے اللہ کا اور وہ سمجھے سوال کرنے والا سمجھا کہ یہ زمینی راستہ دکھا رہا ہے اس کو توجہ الہام کہتے ہیں یا جھوٹ نہیں ہوتا حضرت مولانا قاسم نانوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں حصہ لیا جنگ آزادی ناکام ہو گئی تو انگریزوں نے اس جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کے بارے میں سخت فیصلہ کیا کہ گرفتار کیا گیا سزا دی جائے مولانا قاسم نانوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک غار میں چھپ گئے تین دن غار میں چھپے رہے خیال آیا کہ نبی علیہ السلام تو غار سور میں تین دن رہے تھے اور میں تین دن سے زیادہ رہوں تو یہ حضرت کے طریقے کی خلاوت بھی ہے اور تین دن کے بعد حضرت غار سے باہر آ گئے باہر آئے تو سوچ رہے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے گاؤں سے باہر کھڑے سوچ رہے تھے کہ اس اصنا میں سرکاری کارندے کسی نے مخبری کر دی ہوگی حضرت کو دیکھا گیا ہے تو کی مخبری پہ سرکاری ستائی حضرت کو تلاش کرتے ہوئے آگے دیکھا کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا ہے حضرت کا انداز یہ تھا کہ وہ عالبانہ لباس استعمال نہیں فرماتے تھے ایسے دیہاتی انداز کا لباس دیہاتی کھڑا ہوا ہے تو اس نے آ کر پوچھا کہ مولوی قاسم کو دیکھا ہے آپ نے اب اگر کہتے ہیں کہ نہیں تو جھوٹ اگر کہتے ہیں میں ہوں تو گرفتار جہاں کھڑے تھے وہاں سے ہٹ گئے یعنی کس کا پوچھتے ہو مولوی قاسم کا پوچھ رہے ابھی یہیں کھڑا تھا انہوں نے کہا کہ ابھی یہیں کھڑا ہوا تھا تو زیادہ دور نہیں گیا ہوگا تیزی کے ساتھ بھاگے اور حضرت پیچھے سے اپنے راستے ہو لیے اس کو توڑ دیا کہ ہم اور توڑیا اس کو کاٹ تو یہ قافلے والے یہ متوجہ ہوئے کہا کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے جو تم شور کرتے ہوئے آ رہے ہو کہا کہ بادشاہ کا جو پیمانہ تھا وہ گم ہو گیا اگر تم استد دے دو تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں انعام میں ایک اونٹ کا بوجھ گندم کا انعام کے طور پر دیں جو ناظم تھا اس نے کہا جو امیر تھا دستے کا کہا اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور یہ انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم چور بھی نہیں اور ہم زمین پہ فساد کرنے والے بھی نہیں یہ بات انہوں نے کیوں کہی کہ تم جانتے ہو نبی کے خاندان کے افراد تھے یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو جو آنکھوں سے اوجل کر دیا ہے وہ بھی نیک نیتی کے ساتھ کے والد کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لیے لیکن طریقہ غلط اختیار کیا لیکن تھے تو خاندان کے افراد کی وہ صحبت و تربیت تو ان کو حاصل کی جب یہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے اونٹوں کے منہوں پہ جال چڑھا لیے تھے تاکہ یہ کسی کی کھیتی میں منہ نہ ڈالے تو اس لیے اس بات کا بھی بڑا چرچا تھا کہ یہ لوگ اس قدر جانے دار ہیں کہ خود محتاط ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی انہوں نے محتاط کیا ہوا ہے کہا کہ کہ تم جانتے ہو ہم چور نہیں ہیں اور ہمارا رویہ یہ ہے اس نے کہا کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے لیکن ہماری تو چوری ہوئی ہے ہم کیسے مان لیں لہٰذا ان کو واپس لائے اور کہا کہ اگر یہ نکل آئے تمہارے سامان میں سے واپس لائے تو یوسف نے پوچھا کہ اگر تمہارے سامان میں سے نکل آئے انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو کسی کی چیز لے گا اس کے بدلے میں وہ اس کی غلامی میں ایک سال رہے گا اگر ہمارے تو ٹھیک ہے مصر کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرے اس کا منہ کالا کر کے اس کی پٹائی کی جاتی پٹائی کرنے کے بعد سواری پہ بٹھا کے اس کو خوب سارے شہر میں گھمایا جاتا اگر یہ کیفیت ہوتی تو ظاہر ہے کہ کے لیے تو قابل برداشت نہیں تھی بھائی کے بارے میں تو اس لیے حضرت نے پہلے ہی پوچھ لیا تمہارا اور حضرت کو خود معلوم تھا کہ ہماری شریعت کا اصول کیا ہے نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو حکمت عملی اختیار کی پہلے ہی سیدھا ہی جلدی میں فیصلہ فرماتے دلیہ یعنی کی گوڑی میں کہیں یہ ضابطہ ہے حکمت عملی ہے میں کہ جو ترتیب سے جس طرح بھائی ہو اسی تصدیب سے اپنا سامان رکھا تو جیسے بڑا ہے وہ پہلے اپنا سامان چیک کرا اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا اس ترتیب سے سب اپنا سامان چیک کرا اب سامان چیک کرتے آئے تو یہ ہوتی رہی رہی کرتے جب یا یعنی سامان کھلا تو اس میں وہ نکل آیا برتن اب برتن نکل آیا تو میں کہ یہ کیا اللہ فرماتے ہیں اب یہاں یہ بات ہے کہ اسلام نے یہ ہیلا کیا اللہ فرما رہے ہیں کزالی کا اتنا یوسف یوسف نے نہیں کیا یہ ہم نے تبدیل بتائی تو لہذا فرمایا کہ ہم جس کے درجات بلند کرنا چاہیں ہم اس پہ قادر ہیں اب جب یہ نکلا تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے یہ نہیں کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بات یہ ہے کہ جو اس کا بھائی تھا نا یوسف اس نے بھی چوری کی تو لہٰذا یہ جو ماں کے بیٹے ہیں نا دونوں یہ ہیں یہ ایسے تو حضرت علیہ السلام یہ بات سنی پارسل رہا یوسف کی نفس کی اپنے دل میں اس بات کو چھپا لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کیا اب یہاں سے ایک مسئلہ بھی گزارش کر دوں اور یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ رہا یوسف کی نفسی ہی یوسف علیہ السلام نے آہستہ سے کہا اثر کے معنی چھپانا تاثر رہا یوسف کی نفسی ہی کہ اپنے دل کے اندر اس بات کو چھپا دیا تو زبان کو تو حرکت نہیں دیا اگر زبان کو حرکت دیتے تو سمجھ لیتے کہ کچھ نہ کچھ تو یہ بادشاہ بول رہا ہے نہیں یعنی زبان کو حرکت نہیں دی تو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ میں جب امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو الحمد کے بارے میں کیا کروں اور میں اقرار دیا ہاں، تھی نف اس کو دل میں پڑھا کر تو کیا معنی کہ زبان کو حرکت دے کے پڑھا کر نہیں دل میں پڑھنا یہی ہے تو زبان پھڑ کر دیا بغیر اور یہی بات امام بخاری احمد کہ جو آدمی نفسی ہی طلاق دے طلاق واقع نہیں ہوتی تو اگر وہ زبان کو حرکت دے کے طلاق دے اور آج کا کہے تو کیا طلاق نہیں ہوگی طلاق ہو جائے گی تو معلوم ہے کہ زبان کی حرکت نہیں بلکہ یہ دل کی بات تو حضرت یوسف یوسف والا نے اس بات کو چھپا لیا اور انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ اگر یہ چوری اس نے کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی یہ بھائی چور یوسف کیوسف والن اسات اسلام کی چوری کے ایسے ہی مرحلے سے گزرے یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی جب والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ہمشیہ کے سپورٹ کیا تھا کہ بچے کو آپ اپنی تحویل میں رکھیں چھوٹا بچہ کوئی خاتون ہونی چاہیے نگرانی کی تو ان کے پاس کپی کو بھتیجے سے محبت ہو گئی اور ویسے بھی یوسف علیہ السلاط علیہ السلام کا اخلاق حضرت انداز یہ بھی لا محبت تھا تو محبت ہو گئی اور جب محبت ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد یعقوب علیہ السلام جب کچھ بڑے ہو گئے چار پانچ سال کے ہو گئے پانچ چھ سال یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کی جگہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی بہن یہ مجھے واپس کر دو اب بہن چاہتی تھی کہ میرے پاس رہ جائے یوسف علیہ اخلاق و بھی پھوپھی کے پاس رہتے تھے تو اس سے وہ بھی مانس ہو گئے تھے تو یعقوب علیہ السلام کی ہمشیرہ نے یہی ہیرا استعمال کیا تھا ایک کپڑا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے کتے کے نیچے ان کے جذبے لگے تھے وہ ایک پٹکا تھا پگڑی تھی جو ان کے والد حضرت اسحاق کر احسان کے نشانی تھی تو لہذا وہ انہوں نے ان کے کتے میں لپیٹ لی جب یہ اپنی گٹھری اٹھا کے اپنے والد کے گھر گئے تو یہاں پوپی نے کہا میرا تو پٹکا گھومے اب وہ گٹھری کھولی تو اس میں نہیں تھا کہاں کہ کتا دیکھو کرتا دیکھا کرتے کے نیچے دیکھا تو لپٹا ہوا تھا اب اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو ایک سال کھوپی کے یہاں رہنا پڑا اور پھپھی نے یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی یہ بات کر لی تھی کیونکہ مانوسیہ تھی تو میں تجھے اپنے پاس روکنا چاہتی ہوں اگر میں یہ طریقہ کروں تو اس سے تو محسوس تو نہیں کرے گا انہوں کے لیے تو انہوں نے اجازت دی تھی کہ یہ صورتحال کی تو اس لیے بھائیوں نے کہا کہ اگر یہ چور ہے تو اس سے پہلے علیہ السلام نے بھی چوری اب کیونکہ بن یامین کو سرپرستی تو حاصل تھی جو سر احساس اسلام کی پلٹ کے جواب دیا کہا کہ تم نے مجھے چراتے ہوئے دیکھا ہے کہ تم نے مجھے چراتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہاں تم نے کیوں نہیں کہا کہ جب تم اپنے والد کے سامنے بوریاں کھول رہے تھے اور اس میں پونجی نکل آئی وہاں تو تم نے نہیں کہا کہ ہم یہ پونجی چرا کے آئے ہیں کہ ہماری بوری میں سے رقم نکلی ہے تو ہم چرا کے آئے ہیں ہو سکتا ہے جس نے تمہاری بوریوں میں پونجی رکھی ہو اسی نے میری بوری میں یہ چیز رکھی ہو تو یہاں تم نے وہ بات کیوں نہیں کہی کیا بادشاہ ہم نے تو نہیں دیکھا اس کو چراتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی کالندے نے اس کو رکھا ہو تو لہٰذا یہاں یہ بات تم نے کیوں نہیں کہی خاموش ہو گئے اس کے بعد اس رکو کے آخر میں سوکھ نمبر تین چالیس انہوں نے کہا کہ عزیز اس کا والد بہت بوڑھا ہے اس کی دلائی برداشت نہیں کر سکے گا ہم واضح کر کے آئے ہیں آپ مہربانی فرمائیں کہ ہم میں سے کسی کو اس کے بدلے میں روک لیں کیونکہ آپ انتہائی محسن معلوم ہو رہے ہیں تو آپ مہربانی فرما کے ہم میں سے کسی کو اس کو بدلے میں رکھ لیں اس کو چھوڑ دیں اب یہاں اگر سے جس و فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں اس کو اپنے پاس روکوں کہ جس سے میں نے اپنے سامان نہیں پایا یہ نہیں کہا کہ میں اس کو روکوں گا جس نے میری چوری کی نہیں فرمایا کہ میں اس کو روک لوں جس سے میں نے سامان نہیں پایا اور اس کو جانے دوں جس کے پاس میرا سامان تھا تو یہ بات تو ظلم کی ہے میں روم نہیں کر سکتا اب وہ مایوس ہو کر ایک طرف ہو گئے صفحہ نمبر تین سو اکتالیس پہ روکو نمبر دس علمت سیاح سو میرے کو خالص لکھی جب مایوس ہو گئے تو بادشاہ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں تو ایک طرف شہر میں آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کیا کریں تو یہودا وہ بھائی جو ہر مرحلے پہ ان کے خلاف کرتا رہا اس نے کہا کہ وہی بات یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ باپ کے سامنے جاؤں بس میں تو اسی جگہ رہوں گا کوشش کروں گا کہ یوسف صلی سلام کے بارے میں ہم پہلے ہی شرمندہ ہیں اپنے والد سے میں یہاں ایسے کوشش کروں گا کہ بن جامین کی رہائی کی کوئی ہو جائے یا والد مجھے حکم دے دے کہ تم آ جاؤ یا مجھے اسی زمین میں موت آ جائے لہذا میں اس حال میں جانے کے لیے تیار نہیں تم جاؤ اور والد کو صورت حال بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہم غیر کے عالم نہیں تھے غیر کے عالم نہیں تھی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ چوری کرے گا اگر یہ معلوم ہوتا تو ہم اس کو لے ہی نہ جاتے ہم غیر کے عالم نہیں تھے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کے سامان میں یہ چیز موجود ہے بکرنا ہم اپنی شریعت کا قانون ہی نہ بتلاتے تو لہٰذا ہم عالم غیر نہیں تھے اور ہم اس بات میں جھوٹے نہیں ہیں آپ اس قافلے سے پوچھ لیں جو قافلہ ہمارے ساتھ تھا اس بستی والے سے پوچھنے کی بستی میں ہم نے روکا لیا اب یہاں جو ایک بڑی اہم بات ہے سوا تین سو اکتالیس سے آخر تین سو چالیس کے وہ انگا سازق اور یہاں سے تھوڑا پہلے صفحہ نمبر تین سو تیس پر صفحہ نمبر تین سو تیس ہے نیچے سے چوتھی لائن وما انت بمؤمن لنا اس کے آگے ہے ولو صادق پنا کہ جس پر علیہ اخلاط وسلام کو کنویں میں ڈال کے واپس آئے تو والد سے کہہ رہے ہیں اگر ہم سچے بھی ہوں تو آپ ہماری بات نہیں مانیں گے وہاں ولو کنہ صادق ہے اگر ہم سچے بھی ہوں اور یہاں کہہ رہے ہیں ہم سچے ہیں تو اس کے اندازے بیان کا فرق سمجھ لیں انداز یہاں یقیناً سچے اور وہاں تو بات ایک بنی ہوئی تھی پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نے فرمایا کہ یہ بات بھی تم اپنی طرف سے گھڑی اب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی سے بے خیالی میں بھی خلاف حقیقت بات نہیں کر سکتی غیر ارادی طور پر بھی خلاف حقیقت بات نہیں کر سکتی لیکن بظاہر یہ بات خلاف حقیقت ہے نے اپنی طرف سے بات نہیں بڑھائی لیکن یعقوب علیہ السلام کی بات تو سچی ہے وہ تو خلاف حقیقت نہیں ہے حضرت منگا کہ یہ ثقوم لقم ہوں یہ تمہاری خواہش کے مطابق ہوا ہے کیوں کہ تم بادشاہ سے جھگڑا کر سکتے تھے کہ اس لیے کہ چور وہ ہوتا ہے جس کو چوری کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہو یہ جو گندم گاڑی ہے بوریوں کے اندر یہ تم نے گاڑی کی یہ تو شہید کالندوں نےڑی کی تو اس کے ذمہ دار تو شاہی کرندے ہوں گے لہٰذا ذمہ دار کیسے ہو گئے تم نے جو وہاں بحث کیے بغیر اس بات کو قبول کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم خود بھائی سے جان چھڑانا چاہتے تھے اس لیے تم نے اس راستے کو اختیار کیا خاموشی اختیار کی بغیر تم سے جھگڑا کرتے بحث کرتے جناب اس کو چڑھاتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا اور جو اس کو گولیاں تیار کی ہیں وہ تو ہم نے نہیں کی وہ تو ہمیں تیار کی ہوئی ملی تیار کی ہوئی ملی ہیں تو اس میں ہم مجرم کیسے ہو گئے اگر ہمارے سماج میں تو کوئی چیز نکلی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم کیسے ہوں گے لیکن تم نے اس میں بحث نہیں کی اور حقیقت حال پر تم نے اصرار نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ تم خود یہی چاہتے تھے اور اس کے لحاظ سے یہ بات پوری ہوئی لہٰذا صبر جمیل ہی کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ میرے سب بیٹوں کو جمع فرمائی یہ کہا مجلس برخاست ہوئی فرمایا یا اے افسوس یوسف کی یاد تازہ ہو چالیس سال کے بعد یاد تازہ ہوئی اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ہدئی میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی وہ غم سے بھرے ہوئے تھے اب بیٹوں نے باقی روایتی نے کہا کہ آپ تو وہ یوسف کی محبت میں اپنے آپ کو بھلاتے ہی چلے جا رہے ہیں معلوم ہی زندہ ہے مر گیا فرمایا کہ نہیں جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ حضرت کے ذہن میں خواب تھا کہ جب تک خواب کی تعبیر سامنے نہیں آئے گی تو سلطان دنیا سے جا اور مورسین نے لکھا ہے کہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اسرائیل علیہ السلام سے حضرت نے پوچھا بھی تھا کہ میرے بیٹے کی روح تم نے قبض کی ہے اس نے کہا کہ تو اس لیے فرمایا تو زندہ ہے اور زندہ ہے اور کہیں نہ کہیں ہوگا لیکن ساتھ فرمایا کہ میں جو شکوا کر رہا ہوں یا غم کا اظہار کر رہا ہوں کیا مخلوق کے سامنے کر رہا ہوں میں تو اپنے خالق کے سامنے کر رہا مخلوق کے سامنے بے صبری کا اظہار رونا یہ قابل اعتراض ہے خالق کیا بے بس ہیں وہاں رونا تو یہ تو خوبی کی بات ہے فرمایا کہ دو آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی ایک پہرا دینے والی جہاد والی آنکھ اور ایک آنکھ اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ اگر جہنلم نہیں چلے جہنم نہیں ہوگا فرمایا کیا ہے میرے بیٹوں تو واپس جاؤ میں سن اور وہاں تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو بھی اور ان کے بھائی کو بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ اور رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہیں اب یہ چلے ہیں بھائی پھر اب یہ کتنے بھائی جا رہے ہیں نو بھائی یوسف علیہ السلام پہلے وہاں ہیں بن جامعین کو روک لیا گیا ایک بھائی یہودا خود رک گیا تو باقی نو بھائی اب یہ نو بھائی جو ہے یہاں سے چلے اب گندم بھی لینی ہے تو یوسف علیہ السلام کے دربار میں گئے کہا کہ یا کیا عزیز مصر کہ ہمارے پاس گندم خریدنے کے لیے پونجی بھی ہے یہ نامکمل ناقص نا لائے ہیں تو ہم پہ احسان کر خیرات کر اللہ کے لیے اس کا اج ادا کروائی جب یہ درد مندانہ گفتگو جس نے سنی تو ظاہر ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی اور اس کے بعد اگر احساس اور فرمایا اللہ کے رسی اجازت بھی ہو گئی اپنی آپ کو آپ ظاہر فرما دیں صفحہ نمبر تین سو پینتالیس کا اسلوکوں میں فرمایا حل علیم تم ما فال تم یوسف تم چاہیے فرمایا کہ معلوم ہے تم تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا ہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے نادانی کی حالت میں یہ تم نے نادانی کی حالت میں کیا اور بھی ساتھ پیش کر تاکہ ان کو شرمندہ بھی نہ کیا جائے اور صورتحال بھی بات اور جب یہ فرمایا کہ تم اس بات کو جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا بنجامین کے ساتھ کیا کیا نادانی کی وجہ سے اب وہ چونکے کہ یوسف کا معاملہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں اور تو ہم نے والد کو بھی نہیں بتلایا تو اس کو کیسے معلوم ہوا تو یوں اوپر جو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو جھلک معلوم ہے یہ تو وہی ہے تو کہا کیا امنا کلان کا یوسف کیا تو ہی یوسف ہے کہ جی ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک وطارہ اخلاص سے نیکی کرنے والوں کی گی کہا کہ بس تقوا اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کامیابی سے ہم کرنا ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس ہمیں اعتراف ہے کہ اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے ہماری ہی غلطی تھی کہ ہم نے تجھے کنویں میں نکالا تو ہم اس خطا پر تسلیم نہیں اور معافی کے طرف گار دوسرا احساس نے فرمایا لا کو ہوں بس بات جو ہونی ہو گئی آج کے بعد میں کوئی ملامت نہیں اللہ تعالیٰ سے تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں بخشش کی کہ وہ بخشنے والا بہت پیار کرنے والا ہے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ پیدا کیا حضرت کے خاندان کے افراد قریش کے لوگ مجرم کی حیثیت سے حضرت کے سامنے کھڑے ہیں انتظار کہ حضرت کیا فیصلہ فرماتے ہیں تو حضرت فرمایا کہ میں وہی بات کہتا ہوں جو جو سر اپنے بھائی سے کہی ہوں اپنے بھائیوں سے کہیں لا تصویب آرے بھول کیا ہو کہ آج کے بعد کوئی ملامت نہیں تو شروع میں نے ایک بات عرض کی تھی ایک سوال یہ تھا کہ انجام کیا ہوگا فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ ایسے غلبہ عطا فرمائے گا جیسے علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ فرمائے فرمایا جیسے ان کے بھائی مجرموں کی حیثیت سے سامنے کھڑے تھے ایسے ہی نبی علیہ السلام کی یہ برادری والے حضرت کے سامنے مجرموں کی حیثیت سے کھڑے تھے حضرت یوس السلام نے فرمایا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ میرے والد ماجد کے چہرے پہ ڈال اور اس کی وجہ سے ان کی بینائی باہر ہو جائے گی اب یہاں ہمارے حضرات میں بڑی لمبی چوڑی چوری جناب یہ قمیض کون سی تھی اس قمیض میں یہ خاصیت کیسے پیدا ہوئی کہ یہ قمیض وہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسلام لائے تھے جنت سے پھر یہ قمیض اسحاق علیہ السلام کو وراثت میں ملی اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو دی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالی اب یہ وہ جنت کی وجہ سے اس قمیض کے اندر تاثیر ہے نبی کے جسم اگر کی تاثیر جنت کے مقابلے میں زیادہ اونچی ہے نبی علیہ السلام کے جسم اطر سے لگنے والی مٹی آشی عظیم سے زیادہ مقدس ہے اور آشی عظیم جنت سے اوپر ہے تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر تک کا مال اس کی طرف توجہ نہیں جنت کی طرف توجہ ہے جنت کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کا مقام بھی میں کنیا شریف میں حاضر تھا رخالہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت تھی پروگرام ایک ہو رہا تھا حضرت بہت بیمار تھے آخری دنوں کی بات جب میں گیا تو میرے ذمے ایک سوال لگایا گیا اس سوال کا جواب اور حضرات بھی موجود تھے تو مجھ سے فرمایا سوال سوال یہ تھا کہ وہ لوگ جو مماتی کہلاتے نبی علیہ السلام کی برستی حیات سے ممکن ہیں ان کا سوال یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اسلام کی روح مبارک جنت میں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کی روح مبارک جسم ہے جو جسم روح ماننے والے ہیں وہ حضرت کا زیادہ احترام کرنے والے ہیں جو حضرت کی روح کو جنت میں ماننے والے ہیں وہ زیادہ احترام کرنے والے ہیں تو لہٰذا ہم نبی علیہ السلام کا ادب احترام کرنے والے ہیں اور یہ جو حیاتی ہیں یہ بھی ادب ہیں جو نبی اصلاح اسلام کی روح کو جسم مانتے ہیں اور ہم نبی اسلام کی روح کو جنت میں مانتے ہیں تو اس لیے ہم حضرت کے مقام کو بلند بیان کر رہے ہیں اور یہ حضرت کے مقام کو زمین کے ساتھ جسم کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو وہاں اللہ نے جو جواب دلوایا میں نے دو باتیں گزارش اور حضرت نے اللہ ان کو کروڑ رحمتوں سے میں بڑے دعائیں دی میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح جنت میں ہے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی روح اور جسم دونوں جنت میں لیکن نبی السلام جس جگہ آرام فرمائیں یہ ریاض الجنہ ہے کہ ریاض الجنہ تو حضرت کا جسم عضر بھی جنت میں تو اس کے بعد معلوم ہوئی جو صرف روح کو جنت میں مانے وہ ادب کرنے والا ہے اور جو روح اور جسم دونوں کو جنت میں مانے جو وہ ادب کرنے والا ہے دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں روح جنت میں ہے جنت کے مقابلے میں جس میں اطہر کا مقام زیادہ ہے یا جنت کا مقام زیادہ ہے تو جس میں اطہر کا مقام زیادہ ہے تو ہم اونچے مقام کے قائل ہم ہوئے یا تو اونچے مقام سے نیچے مقام کی طرف ہیں جنت جنت سے اوپر عرش عظیم عرش عظیم سے مقدس جس میں اطہر کے ساتھ لگنے والی مٹی اور جس میں اطہر کی طرف کتنا مقدس ہوگا تو لہٰذا جس میں حضرت سے حضرت روح کا تعلق یہ حضرت کی عصمت کا حقیقی اظہار ہے تو میں یہاں یہ بات کر رہا تھا کہ یوسر اسلام کی قمیض میں جو یہ خوبی ہے وہ حضرت کی جسم عظہر کی وجہ سے یوسر اسلام کی جسم عظہر کی وجہ سے اب یہ قمیض کا ذکر کہاں کہاں آ رہا ہے اس قمیض کا ذکر آیا جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور کن میں ڈالنے کے بعد یہ قمیص لائے خون آلودہ کر کے کہ یوسف علیہ السلاط اسلام کو بھیڑیا کھائی حضرت یوسف علیہ اسلام کے قمیص کو کرتے کو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اور یہاں کرتے نے گواہی دی کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا کہ کتا سالم تھا تو کرتے کی گواہی ہو گئی یعقوب علیہ السلام سمایا کہ بھیڑیے اتنے سمجھدار تھے تو انہوں نے کرتا اتار کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کو کھایا تھا اور پھر خون بھی کرتے پر لگ گیا تو لہٰذا کرتے کی وجہ سے حقیقت واضح ہو گئی ٹھیک جب یوسف رحصاط السلام بھاگے ہیں اور عزیز میں اس کی بیوی پیچھے تھی اور یہاں بھی کرتے نے گواہی دی کہ کرتے کو دیکھ کے فیصلہ کیا گیا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر خاتون سچی ہے کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یعقوب سچی ہے یعنی علیہ السلام کی صداقت کو ثابت کیا کرتے نے کہ یہاں بھی کام آ رہا ہے کرتا اس جگہ پر بھی کام آ رہا ہے تو رکو نمبر گیارہ سفر میں تین سو پینتالیس کے آخر تین سو چوالیس پہ رکو نمبر گیارہ ہے ملما فصرت رقال ادوم لولان تو کر لیجیے جب یہ قافلہ چڑھا حضرت فرمایا کہ گھر کے جتنے افراد ہیں ان کو لے آتے کہ میں تو یہاں سے جا نہیں سکتا اور تم لے کر آؤ اب یہ نے لکھا کہ دو سو سواریاں بھیجنی ہیں حضرت نے استقبال کے لیے اور جو یہ یہودا جو وہاں رک گیا تھا اس نے کہا کہ یہ کا مجھے دو یہ قافلہ تو آہستہ آہستہ آئے گا میں تیزی کے ساتھ جا کے اپنے والد کو خوشخبری سناتا ہوں تو وہ اس کو لے کر چلے تو یہ افراد جو تھے یعقوب علیہ السلام کے گھر کے یہ باسٹھ تھے ستر تھے اسی تھے نوے تھے تو لہٰذا ساٹھ اور نوے کے درمیان یہ افراد تھے یہ گائے ہیں اللہ نے چند نسلوں میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ سات اسلام مصر سے چلے ہیں تو یہ ساٹھ سے نوے تک کے افراد ان کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار یہ واپس ہے تو بہرحال جس وقت وہ کافی جو ہے وہ چلا ہے کنعان سے مصر کا فاصلہ اڑھائی سو میل کا ہے اڑھائی سو کلو میٹر کا نہیں اڑھائی سو میل کا ہے تو اڑھائی سو میل کا یہ فاصلہ ہے جیسے وہ وہاں سے نکلا ہے مصر سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آئی تم مجھے سب آیا ہوا کیوں نہ سمجھو میں تم سے صحیح بات بیان کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ عصل بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ ان کی محبت میں ہیں عرصہ دراز گزر گیا لیکن محبت اسی طرح سے چل رہی ہے تو آپ کے دل و دماغ میں تو یہ بھی بستا ہے کہ آپ کو تو اس کی خوشبو آئے گی پھر ہمارے اس اثر میں جب وہ قاصد پہنچا اس نے آ کے حضرت کے چہرے پہ وہ خود کر ڈالا بینائی آ گئی اب یہاں پھر ایک اشکال پیدا ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں یا علیہ السلام بھی نبی تو یوسف علیہ السلام کے پٹتے میں زیادہ خصوصیت تھی علیہ السلام کے کٹتے کے مقابلے میں نہیں کہ یوسف علیہ السلام سبب تھے یاقوب علیہ السلام کی اس بینائی کی جانے کا تو جب وہ سبب تھے تو اس کا اضالہ بھی اسی ذریعے سے ہونا تھا اس کی ایک مثال میں آپ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی بہت حکیم و جمیل تھے نہا رہے تھے ایک صحابی ہیں ربیہ بن عامر رضی اللہ کو وہ وہاں آ گئے نہاتے ہوئے دیکھا ان کا جسم دیکھا کہ وہ بہت حسین و جمیل تھے کافی بڑا خوبصورت ہے جب یہ کہا وہ نظر جو لگی تو سہیل بن حلی انیس نیچے گرے مچھلی کی طرف رکھنے لگے نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوئی حضرت فوراً پہنچے تو میں کہ اللہ کا بندہ تو اس کو مارنے لگا تھا تو نے ماشاء اللہ لاکھوت اللہ بلّہ کیوں نہیں کہا حضرت نے فوراً فرمایا کہ تو وضو کر وضو ان سے کرایا پانی جو ہے وہ نیچے جمع کرایا برتن میں اور وہ پانی جس سے انہوں نے وضو کیا تھا تو وضو سے کا جو پانی تھا مستعمل پانی یہ حضرت نے فرمایا کہ اس کے جس میں ڈالا گیا اب نبی علیہ السلام خود اپنے ہاتھ میں پانی لے کے ڈالتے تو کیا وہ صحیح نہ ہو جاتے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے لگنے والے پانی سے یہ ربیہ بن عامر کے جسم کا پانی زیادہ قیمتی تھا زیادہ مقدس تھا نہیں تھا کیونکہ ربیہ بن عامر رضی اللہ عنہ سبب بنے تھے ان کی کیفیت کا تو اس لیے ان کے وضو کا پانی ان پہ ڈالا تو یہاں بھی حضرت یوسف علیہ نبی کے وہ والد ماجد ہیں اللہ کے نبی ہیں لیکن کیونکہ سبب ہیں یوسف علیہ سات اسلام اس لیے بھی اسی سبب کے ذریعے سے ہوا ہے تو حضرت نے فرمایا جس پر وہ آگے فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا تھا جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے سفر مسلم سو چوالیس پہ حضرت یوسف علیہ نبی ایک طاق کے بارے میں جب جاپو علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ ان کی طرف سے قاصد ہے اور ان کے یہاں ایک بات یہ بھی قابل ہو رہی کہ حضرت کو کرتے سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی اس کرتے میں کیا یوسف علیہ السلام تھے خوشبو محسوس ہوئی اڑھائی سو میل سے اور جب کنویں میں تھے تو کنواں تھا کنان سے ان کے گھر سے نو میل کے فاصلے پر اور کرتے میں خود علیہ السلام موجود تھے تو کرتے کی خوشبو نہیں آئی اور یہاں یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا کرتا پڑھائی سے میل سے خوشبو آ رہی ہے تو کسی نے پوچھا یعقوب علیہ السلام سے حضرت یہ کیا ہے خبر کہ ہم امبیائی کرام علیہ السلام کا معاملہ عجیب ہے اللہ خبر دے دیں تو ہم آسمانوں سے اوپر کی باتیں بھی بتلا دیتے ہیں اور اللہ خبر نہ دیں تو پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں نہیں تو معلوم ہوا کہ ہم جیسے اسلام عالم نہیں اور جو کچھ بتلاتے ہیں وہ وہی کی وجہ سے بتلاتے ہیں یعقوب والا نبی نے پوچھا کہ یوسف علیہ اسلام کس حال میں ہیں انہوں نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہیں وہ تو مصر کا بادشاہ ہے اس کے حکم سے سارے کام ہو رہے ہیں میں میں یہ نہیں پوچھتا یہ مجھے خبر سنا دو کہ وہ جھونپڑے میں رہتا ہے تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے میں اس کے دین کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کس دین پر ہے حضرت وہ آپ ہی کی شریعت پر ہے اور آپ ہی کے دین پر ہے میں الحمد للہ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت کرونا کی وجہ سے تھا یہ بات آگے بھی آ رہی تو یہ انہوں نے درخواست کی کہ ابا جان آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں ہم اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے فوراً ہاتھ نہیں اڑا ہے الیکشن ہو رہے ہیں آ کے بیٹھ گئے تو حضرت یہ امیدوار ویسے تو اس کو ملنے کے لیے جائیں تو گھنٹوں باہر کھڑے ہیں آپ کے ووٹوں کا مسئلہ ہے حضرت یہ آپ کے پاس ہے دعا فرمائی اب حضرت تو دعا کے پس ہیں بس ہاتھ اٹھائے اور دعا جو بھی آ رہا ہے ظالم آ رہا ہے اس کے لیے بھی دعا ہے جابر آ رہا ہے اس کے لیے بھی دعا ہے تو میں کہ دیکھو جس کے لیے دعا کر رہے ہو کیا وہ دعا کے لائق بھی ہے دعا کے لائق اب یعقوب علیہ السلام سے بیٹے چاہیں حضرت ہمارے لیے آپ مغرت کی دعا کریں حضرت نے فوراً ہاتھ نہیں اٹھائے فمائٹ میں ان قریب دعا کروں گا اس میں فرمایا کہ دو حکمتیں ایک حکمت تھی کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دکھ پہنچایا ہے جب تک ان سے تسلی نہ ہو جائے تو انہوں نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا تو یہ حقوق و سے متعلق ہے حقوق و کی مفرت کی دعا حقوق و کی ادائیگی کے بعد تو لہٰذا تعلق ہے یوس علیہ السلام کا یوسف اخلاق و السلام اگر سماج ہے کہ میں نے معاف کیا تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے تھا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ حضرت چاہتے تھے کہ بھی ہو تو قبولیت کے وقت میں ہو اور شب جمعہ میں ہو اور رات کے آخری میں ہو کہ میں اس وقت تو نہیں کرتا لیکن قریب کروں گا اتنا ہو غفور رحیم اس لیے کہ میرا رب جو ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے تو اس قافلہ روانہ ہوا مصر میں داخل ہوا تو حضرت علیہ السلام نے مصر کے باہر آ کے حضرت والد کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد کہا کہ آپ امن و امان کے ساتھ خیر وافیت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے شہر میں داخل ہوئے اب جب دربار میں پہنچے یوز احسام کے دربار میں تخت پر بیٹھے والدین کو بھی تخت پہ بٹھایا اور رواج اور معمول کے مطابق جتنے ایسے دربار سے سب سجدے میں گر گئے تو جو گیارہ بھائی تھے وہ بھی سجدے میں والدین جو بیٹھے ہوئے تھے تخت پر وہ بھی اس کے سجدے میں تو حضرت السلام نے ان کو کھڑا کیا اور ابا جان یہ ہے میرے خاص کتاب کہ گیارہ ستارے ایک سورج اور ایک چاند یہ مجھے سجا کر رہے ہیں یہ سجدہ سجدہ تعلیمی ہے نبی علیہ افراد کی شریعت سے پہلے پہلے جو ہاں شریعت میں سجدہ تعلیمی جائز ایک ہے سجدہ عبادت ایک ہے سجدہ تعظیم سجدہ عبادت ہے کسی کو حاضر روا مشکل خوشام مان کے سجدہ کیا جائے یہ سجدہ عبادت ہے یہ شرک ہے یہ کبھی جائز نہیں رہا سجدہ تعظیمی ہے جو ادب اسلام کی وجہ سے جیسے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو یہ سید تعظیمی ہیں کہ السلام کی شریعت سے پہلے رائستہ نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہ حرام ہے تذر نے منع فرمایا فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر تو نبی احساط رسام کی شریعت میں یہ حرام ہوا تو اس کے بعد مرد حضرت جو ہے وہ ذہن میں اپنی ہوا پیدا نہ فرما لیں کہ وہ ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے لیے حکم ہے کہ عورتیں ہمیں سجدہ کریں جس قدر مقام اونچا ہوتا ہے ذمہ داری کی اس قدر اونچی ہو شوہر کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تو ذمہ داریوں کی وجہ سے عطا فرمایا اگر شوہر ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے بیویوں کی کہ جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے نبی علیہ اسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر فرمایا تو تم مجھے بہتر سمجھتے ہو تو میں اسی وجہ سے بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر تو شوہروں کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور شوہروں کے حقوق اور یہاں ایک ضابطہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اپنے فرائض کی طرف نہیں دیتا اگر سب اپنے فرائض کو سامنے رکھ لیں شوہر اپنا فرض ادا کرے بیوی اپنا فرض ادا کرے تو حقوق تو سب کے خود بخود ادا ہو جائیں گے لیکن ہر ایک کی نظر ہے اپنے حقوق پہ کہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہر آدمی کہتا ہے کہ عزت ہونی چاہیے لیکن معاشرے میں عزت دکھائی نہیں رہتی فرمایا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت کرو جب ہر آدمی دوسرے کی عزت کرنا شروع کرے گا تو سب کی عزت ہو جائے گی تو لہٰذا جب اپنے اپنے فرائض ہر آدمی سمجھ لے گا تو حقوق خود بخود سب کی ادا ہو جائے حضرت یوسف علیہ نبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے خاص کتابی اور اس کے بعد یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں چوبیس سال رہے اور یہاں جب یعقوب علیہ السلام علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ انتہائی دردناک کیفیت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں سوال کیا ہے ناچ اور نقیت کی وجہ سے کہ ابا جان آپ جو اس قدر روتے رہے ہیں میری جدائی میں تو کیا یہ یقینی تھا کہ جنت میں ملاقات ہو جائے گی میں کہ بیٹے اس وجہ سے تو روتا رہا ہوں کہ تو بچپن میں جدا ہوا ہے معلوم نہیں تیرا عقیدہ صحیح رہا یا نہیں رہا یا تیرا انجام کیا ہو اس فکر کی وجہ سے ہوتا یہ محبت دنیاوی زلئی کی وجہ سے نہیں تھی یہ محبت اس فیپ مندی کی وجہ سے تھی کہ اس کا کیا بنا ہوگا کیا عقیدہ اس کا صحیح رہا یا عقیدہ صحیح نہیں رہا تو امیا کرام علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ فکر مندی ہے عقیدے کی اور اسی بات کی تعلیم ہمیں دی گئی کہ اپنا عقیدہ بھی درست کریں اور اپنی اولاد و متعلق کی کے عقیدہ بھی نظر رکھیں تو حضرت یعقوب علیہ سات اسلام چوبیس سال یہاں رہے اس کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا تو حضرت نے وصیت فرمائی کہ میرے جسم اطہر کو بیت المقدس لے جائے گئے اور مجھے اپنے والد کے ساتھ دفن کیا یعنی قریب دفن کیا تو ان کے انتقال کے بعد حضرت خان کے جسم اطہر کو لے گئے اللہ کا نظام ہے کہ یہ دو بھائی جڑواں پیدا ہوئے یہ عیس رضی اللہ اور یاقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے رضی اللہ پہلے پیدا ہوئے وہ نبی نہیں بنے یہ نبوت سے سرکار ہوئے تو یعقوب جو ہے ایرانی زبان میں بات میں آنے والے کو تو لہٰذا وہاں جب گیا کہ عیس عیس رضی اللہ عنہ کا جسم آیا ہوا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا ان کا جسم بھی وہاں آیا ہوا تھا یہ جسم بھی وہاں پہنچا تو دونوں بھائیوں کی قبریں ساتھ ہے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ نبی جین علیہ اسلام مزید تیئیس سال بیس اور تین تیئیس سال یہاں رہے اور اللہ تبار مطالعہ سے دعا کی کہ اے اللہ کہ تو نے بادشاہ بھی عطا فرمائی تو نے صلاحیت بھی عطا فرمائی حکمت عملی کی صلاحیت بھی تو نے عطا فرمائی فرمایا کہ اللہ دنیا میں بھی میرا کارساں تو ہے آخر بھی تو ہے مجھے اللہ وفات دیجیے اور فرما بداری کی حالت میں اور نیک لوگوں کی صحبت عطا کیجیے اب اللہ کے نبی صحبت مانگ رہے ہیں نیک لوگوں کی آگے اس میں اشارہ ہے کہ آگے کی نیک لوگوں کی صحبت تبھی نصیب ہوگی جب دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت یہ واقعہ یہاں مکمل ہوا تھا تین سو پینتالیس پہ اللہ کے بار بطالم کے کیا میں یہ بات فرمائی ہے نبی علیہ السلام نہ تو آپ عالم وغیرہ اور نہ آپ اس وقت موجود تھے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اللہ نے آپ کو وہی کے ذریعے سے اس کی خبر دی اور یہ بات اشاد فرمائی کہ آپ جس قدر بھی چاہیں ہدایت اس کو نصیب ہوگی جو اس کو اس کی طلب ہوگی اور صفحہ تین سو پینتالیس سے رکو نمبر بارہ ہے تو آئی نیند آ جاتی سماوا کیول کہ حضرت یہ آپ اگر ایمان نہیں رکھتے تو اس کے کیا شکوا یہ تو وہ لوگ ہیں جو علاج اور جس میں اس طرح آگے بڑھے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی دیکھتے ہیں لیکن اللہ کو بھی نہیں مانتے اور میں جب پہلی امتوں کی ہلاکت بھی دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بے خوف ہے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام صاحب کو بھیجا جتنے انبیاء کا تشریف لیا وہ سارے مرد تھے صفحہ تین سو چھیالیس پہ فرمایا کہ زمین پہ اگر چل پھر کے دیکھیں تو پہلی امتوں کی حالات عبرت کے لیے کافی ہے اور سمایا کہ اس قصے میں بھی عبرت کی بہت سی باتیں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل کا استعمال کرتے ہیں اور جب پرانی مجید کی ہم ہمیں عطا ہماری ہے جب کھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ حقائق پر مشتمل ہے اور یہ ہر ضرورت کی چیز اس کے اندر موجود ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہے مرسیم کے لیے ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد یہ صبر تین سو چھیالیس کے آخر تین سو سینتالیس پر یہ صورت الراغ ہے اس کا پہلا رکوع ہے جس میں اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی قدرت کی نشانی اور اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے اور اس سبق تین سو سینتالیس کے آخر سے اللہ تبارک وطالعہ نے آخر اور قیامت کا یقینی ہونا بیان فرمایا ہے اور سفر میں تین سو اڑتالیس نمبر دو ہے <clears throat> تین سو اڑتالیس سے تین سو انچاس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی علم اور اپنے اپنے علم اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور سفر میں تین سو انچاس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عذاب والا بھی ہے اور اللہ انعام والا بھی ہے اور پھر فرمایا کہ جو لوگ غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں وہ اس کی حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتے صفحہ تین سو پچاس کے اللہ تبارک بتانے نے سمایا کیا جن کو تم معبود مانتے ہو حاضر کرا مشکل پوشاک کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے جس کی وجہ سے تمہیں ہے اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت تم برداری کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیں اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن زمین کی ساری نعمتوں بھی اگر دینا چاہیں تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتے سفر میں تین سو اکاون کا یہ رقو نمبر تین ہے اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ عقل والے لوگ وہ ہیں جو عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن سے جوڑ پیدا کرنے کا حکم دیا اسے جوڑ پیدا کرتے ہیں آزمائش میں صبر کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے طلبگار گار ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور برائی کے بدلے میں نیکی کرتے ہیں ہمارے یہ خوش نصیب ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے اور ان کا فرض طبی سلام خرچ کریں گے صفحہ نمبر تین سو اکاون پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے محروم لوگوں کا انجام بیان فرمایا کہ ان پہ لانت ہے اللہ کی طرف صفحہ تین سو باون پہ یہ رکو نمبر چار ہے کفر آیت وقت اس رقو میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشار فرمائی کہ دل کا اطمینان اللہ کے فکر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور سفر میں تین سو ترپن اللہ تعالیٰ نے کہ پرانی مجید میں اللہ کی بہت بڑی نعمت اور نبی احساس اسلام کا معجزہ ہے اور سفر نمبر تین سو ترپن پہ رکو نمبر پانچ ہے والا یا بے رسول قبل فرمایا کہ اللہ و تعالیٰ پہلے جھیل لیتے ہیں اور پھر اللہ و تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں اور جو ہدایت کا طلب کا ہو اللہ اس کو گناہ کرتے ہیں اور پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا سفر تین سو چون پہ اللہ و تعالیٰ نے یہ بات اشاد فرمائی کہ جو جنت ہے اس کا وعدہ اللہ کا ان لوگوں سے ہے جو مستقی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اشاد فرمائی کہ اگر خواہشات کی اتباع کو شخص کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی فخر سے تو کوئی نہیں بتا سکے گا سفر تین سو چون پہ یہ رقو نمبر چھ ہے اور تین سو چون اور تین سو پچپن پہ صورت راز آخری رقو ہے والد کا راست اللہ رسمین قبل حمایہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے رسول تشریف لائے وہ بھی سارے بشر تھے جن کی بیویاں تھیں ان کی اولاد تھی اور فرمایا کہ وہ مطلوبہ معاوضہ پیش نہیں کرتے تھے جو اللہ معاوضہ تھا فرماتا تھا اسی کو پیش کرتے تھے سفر تین سو پچپن پہ یہ بات اللہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ نبی علیہ السلام اگر یہ کافر آپ کے رسول ہونے کا انکار کریں تو آپ پریشان نہ ہوں اللہ ہی آپ کی رسالت کی گوئی دینے کے لیے کافی ہے اور جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ بھی آپ کی تصدیق کر رہا ہے اس لیے آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی انکار کرنے والوں سے حساب لے گا اور جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو اس پیغام کو قبول کرنے والے ہیں وہ خوش نصیب ہیں اور اس کا انکار کرنے والے ہیں بد نصیب ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوش نصیبوں میں سے کرتے آپ الحمد للہ اعلان سماج سمجھ ہمارے یہاں اس وقت مہمان حضرات خوشی فرمائیں کیونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ بیان ان کا جمعے میں بھی آج ہوا ہے اور میری